بولو اللہ اللہ اس نے نبی کی امت میں ہمیں پیدا کیا سبحان اللہ اللہ اللہ بولو اللہ جو اللہ والا کہے اللہ اللہ اللہ اللہ بل سیاہی زلفوں کی چہرہ وضو اس کا بل سیاہی زلفوں کی چہرہ وضو اس کا کل کائنات ہے پیارا کل کائنات ہے پیارا خود آپ محب ہے خدا اس کا کل کائنات کہے پیارا کل کائنات کہ پیارا خود آپ محب ہے خدا اس کا رب نے بنایا جب اس کو رب نے بنایا جب اس کو خود آپ کہا سبحان اللہ تیرا ہوگا میرا ہے جو تیرا نہیں وہ میرا نہیں جو تیرا ہوگا میرا ہے جو تیرا نہیں وہ میرا نہیں سب تیروں کو جنت بخشوں گا سب تیروں کو جنت بخشوں گا جو تیرا نہیں وہ میرا نہیں سب تیروں کو جنت دے دوں گا پریشان ہو محبوب حسین تو کیا چاہتا ہے ابد میرے کیا چاہتا ہے ابد میرے ذرا لب تو ہلا سبحان اللہ اللہ اللہ اللہ بولو اللہ اور اللہ کی مخلوق اللہ والی ہو تو میں کیا ہوں جیسے چاند سجا ہے تاروں سے یوں بزم تیری تیرے یاروں سے جیسے چاند سجا ہے تاروں سے یوں بزم تیری تیرے یاروں سے میرے میرا بابو سدھی عثمان و علی مجھے پیار ہے تیرے پیاروں سے سی عثمان و علی مجھے پیار ہے تیرے ذکر کیا سبحان اللہ اللہ اللہ بولو یہ شمالی تلا اللہ اللہ اللہ آپ کی آمد سما سب چمک اٹھے ارض و سما سب چمک اٹھے گلشن گلشن مہک اٹھے ارض و سما سب چمک اٹھے گلشن گلشن میں کوٹھے سلے اللہ کے ترانوں سے ہر سو انا دل چہک اٹھے سلے اللہ کے ترانوں سے ہر سو انا دل چہک اٹھے کون ہے کس کی آمد پر یہ سب کچھ کس کی آمد پہ ہو رہا ہے کس کی آمد پر ہے چرچا سبحان اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ توجہ کرا میری طرف جب ہو دے سر پر آ تقسیم کریں گے خود ساگر اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے توجہ کرا جب ہو دے تو سر پر آکار جب ہو پر آقا تقسیم کریں گے خود ساگر ساتھ ان کے ساتھی بھی ہوں گے عمر حیدر ساتھ ان کے ساتھی بھی ہوں گے عمر عثمان عثمان ساتھ ان کے ساتھی بھی ہوں گے صدیق عمر عثمان حیدر فرمائیں گے آقا پی شاہد فرمائیں گے آقا پی شاہد تو نات سنا سبحان اللہ اللہ اللہ